اور آپ اس موجودہ دور کے اندر صرف اور صرف کھانے پینے کو بہترین مکان کے ہونے کو بہترین سواری کے انتظامات کے ہونے کو ہم نے صرف دنیاوی چیزوں کو نعمت سمجھا لیکن ہم تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں فرمائی قرآن کریم میں ہم تعالیٰ دل شان ہو فرماتے ہیں کوئی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری بھی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو اگر تم میری بھی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہ گن سکتے ہو نہ نہ شمار کر سکتے ہو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ایک نعمت یہ ہے کہ جس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے اس کے حصول کے لیے انسان اتنی محنتیں کرتا ہے اتنی کوششیں کرتا ہے اتنی دعائیں کرتا ہے اتنی لوگوں کے پاس جا کر دعائیں کرواتا ہے یہاں تک کہ میرے بھائی ہو اس نعمت کے حصول کے لیے انسان کبھی درگاہوں پر کبھی مزاروں پر اور کبھی کبھی ایسے کام کر لیتا ہے کہ جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت مجھے مل جائے اور وہ نعمت یہ ہے اولاد کی نعمت پرانے کریم میں اقتال دل شان فرماتے ہیں اشا تو یہ اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت ساری محنتیں کرتا ہے جب انسان نکاح کر لیتا ہے جب اس کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے یہاں اولاد کی نعمت آ جائے میں اولاد والا بن جاؤں میں صاحب اولاد ہو جاؤں حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ نعمت دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت نہیں دے سکتی یہ نعمت میں نعمت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اللہ چاہتا ہے تو اس کو لڑکے دیتا ہے چاہتا ہے تو لڑکیاں بھی دیتا ہے اور چاہتا ہے تو نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے اس کو اولاد سے محروم کرتا ہے وہ اس کی مستیاتیں ہیں وہ اس کی حکمتیں ہیں لیکن میرے بھائیوں جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اولاد کی تو یہ اولاد کی نعمت کے آنے کے بعد میرے اور آپ کی ایک باپ کی باپ ہونے کی حیثیت سے ایک ماں کی ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری بنتی ہے اسی لیے تو فرمایا کہ ماں کی گود یا اولاد کا سب سے پہلے سب سے پہلا مکتب ہے اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہے وہ بعد میں جب بڑا ہوگا جب وہ چلنا سیکھے گا جب وہ چھ سال کی عمر کو پہنچے گا تب جا کر وہ گاؤں کے مکتب میں پڑھنے جاتا ہے لیکن سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے اسی لیے میرے بھائیوں ہمارے مشاہد اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کی زندگی میں دین لانا ہو اولاد کی زندگی میں صحیح ایمان لانا ہو اولاد کی زندگی میں صحیح تربیت پیدا کرنا ہو تو پھر اس کی ماں کی زندگی کے اندر دین داری ہونا ضروری ہے ماں یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود آج دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جتنے بھی ہمارے بڑے اکابر مشائقین گزرے ہیں اور اس وقت جو اکابرین ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کے ہاتھ ہے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں ان کی ماؤں کی راتوں کی دعائیں ہیں ان کی ماں کی راتوں کی آبوزاریاں ہیں جنہوں نے آج دنیا میں بڑے مرتبے پر پہنچایا ہے تو ایک ماں کی ذمہ داری اسی لیے مشاہد اور علماء فرماتے ہیں اگر ماں حمل کی حالت میں ہو اگر ماں پریگنٹ کی حالت میں ہو اور اس کی زندگی میں اگر دین ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی بچہ باہر نہیں آیا ہے بچہ صرف ابھی ماں کے پیٹ میں ہے لیکن وہ اسی دن سے بچے کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں بچہ ساری چیزوں کو اندر اپنے اندر لے رہا ہے اسی لیے فرماتے ہیں اگر ماں دین والی ہے اخلاق والی ہے ماں کی زندگی میں پردہ ہے شرم و حیا ہے بالکل فاتدہ بنی ہے تو جب وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے پستان سے لگاتی ہے اپنی چھاتی سے لگاتی ہے تو وہ دودھ کے ذریعے سے ماں کے اچھے اخلاق کا اثر اس بچے کے پیٹ میں دودھ کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے مگر اللہ حفاظت کرے اگر وہ ماں کی زندگی میں دین داری نہیں عفت اور پاکرامنی نہیں ہے بے دینی ہے تو پھر وہ بے دینی کا اثر دودھ کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے پھر ہم چاہے کتنی بھی دعائیں کروائیں چاہے کتنے بھی بڑے بڑے اکابرین کے پاس چلے جائیں لیکن پہلے ہی دن سے اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے ایک باپ اور ایک ماں اپنی اولاد کے لیے باپ نہ گرمی کو دیکھتا ہے نہ ٹھنڈی کو دیکھتا ہے نہ بارش کو دیکھتا ہے چوبیس گھنٹے دنیا کمانے کے اندر مشغول ہوتا ہے اور اس کے سامنے یہ تمنا ہوتی ہے یہ سوچ ہوتی ہے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے حلال کمائی لاؤں اور میں میرے بچے کے پیٹ کو بھروں یقیناً اپنے اولاد کے لیے اولاد کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے بہترین مکانات کے تیار کرنے کے لیے اس کے لیے بہترین غذا کے انتظام کے لیے کوشش کرنا چاہیے یقیناً کرنا چاہیے لیکن ہم انبیاء کرام علیہ السلام وسلام کے واقعات کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولاد کے ایمان کی اپنے اولاد کی تربیت کی کس طریقے سے فکر فرمائی قرآن کریم میں قرآن کریم میں حق تعالیٰ جلنے شاہ فرماتے ہیں یا عمر السلام کو سلام کے واقعہ کو ذکر کیا تم شہدا قال لبنيه ما تعبدون من معني قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق یہ قرآن کریم میں یعقوب علیہ السلام کو سلام کی وسیعت اور نصیحت کو ذکر کیا یعقوب علیہ السلام وسلام نے اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے مثال سے پہلے پہلے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا اور یہ کہا تھا یہ پوچھا تھا یہ پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی زندگی گزارو گے کس کو رب مانو گے کس کو پالن ہار مانو گے حالانکہ جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہے لیکن اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کس طریقے سے ان کی زندگیوں میں بنی ہوئی تھی آج دنیا میں ایک بات کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا یہ کارخانہ میری یہ فیکٹری میری یہ دکان میرے مرنے کے بعد کس طریقے سے میرا کارخانہ چلتا رہے میری دکان چلتی رہے تو وہ باپ اپنی حیاتی میں ہی اپنی زندگی میں ہی اپنے اولاد کو ٹرین کرتا ہے اپنے اولاد کو اس کی تعلیم دیتا ہے اپنے اولاد کو اس کا نالج دیتا ہے اس کو سکھاتا ہے وہ اور اپنی دکان کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے ان سے اپنا تعلق اپنے بیٹے کا تعلق کرواتا ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے ایمان کی بقا کے لیے اپنے اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے کیا فکر کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی عمر فانو کے کی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا تمہارا باپ تمہارے بارے میں شکایت کرتا ہے بیٹے نے کہا تو کیا امیر المومنین اولاد کا ماں باپ پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے عمر فانوں کے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً کہ آپ کے اوپر بھی اپنی اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے اس کا اچھا نام رکھا جائے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اگر اولاد پیدا ہوتی ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے اور صاحب ایسا نام بتاؤ جو لیٹسٹ ہو جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو یہ محمد اور احمد یہ نام تو پرانے ہو گئے ہمیں کوئی لیٹسٹ نام دو جو ماڈرن زمانے کا ماڈرن نیا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو تو آج ہماری زندگیوں میں ہمیں لیٹسٹ چیزیں چاہیے ماڈرن چیزیں چاہیے یاد رکھو اولاد کا نام جیسا ہوگا اسی طریقے کا اثر اس کی زندگی پر پڑنے والا ہے تو خیر کہہ رہا تھا اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ایک اپنے بچے کو اپنے لفظ جگر کو اپنے قریب پہ بلا رہی تھی اور بلاتی بلاتی اس نے جس طریقے سے آج میں اور آپ اپنے گھر کے اندر بھی جب ایک نانا ایک اپنے نوازے کو ایک باپ اپنے بچے کو جب اپنے قریب میں بلاتا ہے تو یوں کہتا ہے بچوں میرے پاس آ میرے بیٹے میرے پاس آ میں تجھے چاکلیٹ دیتا ہوں میں تجھے مٹھائی دیتا ہوں میں تجھے پیسے دیتا ہوں حالانکہ میرے بھائیوں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں لیکن بچے کو قریب کرنے کے لیے بچے کو پسلانے کے لیے ہم بچے کو مانوس کرنے کے لیے بچے کو اپنے سے تعلق کرنے کے لیے ہم اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے اس عورت نے اپنے بچے کو قریب میں بلانے کے لیے کہا کہ بچوں ادھر آ میں تجھے ایک چیز دیتا ہوں ایک چیز دیتی ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ کیا آپ کی اپنے بچے کو دینے کے لیے کوئی نیت تھی کوئی چیز تھی فرمایا یقیناً اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں ایک کھجور کی ایک کھجور تھی میں چاہتی تھی کہ میں میرے بچے کو دوں اور میرے یہ کھجور کے دینے کی نیت تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی کھجور دینے کی نیت تھی تب تو بات صحیح ہے اگر اگر آپ کی دینے کی نیت نہ ہوتی اور آپ ایسے ہی بچے کو اپنے قریب کرتے ہوں گے اس طریقے سے بول کر تو یاد رکھو کہ آپ اپنے بچے کو جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں اس کو جھوٹ سکھا رہے ہیں اس واقعے کو اور اس واقعے کو دھیان میں رکھ کر آج میں اور آپ ہر ماں باپ ہر ماں یہ فکر کرے کہ کیا ہم بھی اپنے اولاد کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرتے ہیں یا نہیں وہاں تو دینے کی نیت تھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی بچے کو بلاتے ہیں پھر ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں گویا کہ ہم پہلے ہی ٹیم سے اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں کہ یہ بچے کی زندگی میں آہستہ آہستہ یہ جھوٹ کی عادت بڑھتی ہے یہاں تک کہ وہ عادت بڑھتی رہتی ہے عادت بڑھتی رہتی ہے بڑا ہو کر پھر وہ بڑا جھوٹ بولنے والا لگتا ہے تو میرے بھائیوں کہ ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں اس طریقے سے چوکننا اور اس طریقے سے فکر مند رہنا ہے جس طریقے سے ایک ڈرائیونگ کرنے والا آدمی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنی فکر کے ساتھ کتنا چاپ چوبند کے ساتھ اپنی ڈرائیونگ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے سہر ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فرماتے ہیں میرے ماموں میں روزانہ نماز پڑھتے تھے روزانہ اللہ کی عبادتیں کرتے تھے میرے ماموں نے محمد ابن سیوان نے رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا مجھے کہا کہ عبداللہ آپ مجھے نہیں پوچھتے کہ اللہ کیا اللہ کہاں ہے آپ اللہ کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرتے تو پھر جواب دیا پوچھا اور محمد ابن سیوان رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن تستری اور رحمت اللہ علیہ سہر ابن عبداللہ تستری رحمت اور رحمت کو سکھایا کہ یہ کرتے رہو جب وہ چھوٹے تھے جب ان کا بچپنا تھا کہ اللہ میرا گواہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہیں کہا کہ سہار ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے محمد ابن سیوار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ اس جملے کو کہو کچھ دن گزرے سہر ابن عبداللہ تصری تصویر محمد اللہ علیہ نے محمد ابن سیوان سے کہا کہ اب کیا کریں کہا کہ اب سات مرتبہ کہو اب گیارہ مرتبہ کہو تھوڑے تھوڑے دن کے بعد تعداد کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے یہاں تک کہ ابن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ بولتا ہوں اللہ میرا گواہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میرے دل کے اندر اس جملے کو ادا کرنے کے بعد میرے دل میں حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے محمد ابن سیوان رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کیا جو آدمی روزانہ اس طریقے سے اللہ کا استظار کرتا ہو اور اس طریقے کے جملے ادا کرتا ہو کیا وہ گناہ کر سکتا ہے فرمایا کہ نہیں یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے گھروں کے بچوں کی اپنے گھروں کے معصوم اولاد کی کس طریقے سے تربیت کرتے تھے کس طریقے سے ان کو سکھاتے تھے میرے بھائیوں آج کل یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم اور زمانہ چل رہا ہے ہر آدمی فری ہے ہر آدمی اپنے گھروں کے اندر ہے اپنی اولاد کے ساتھ ہے جو کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو روزانہ کام پہ جانا ہوتا ہے اور جب وہ صبح میں جاتے ہیں گھروں میں بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ رات کو کام سے جاب سے آتے ہیں بچے گھر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھنے کا ان کا وقت نہیں ملتا ہے ابھی ایک ہمارے پاس قیمتی موقع ہے قیمتی ایک وقت ہیں ہم ان وقت کو غنیمت جان کر اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کوئی نظام بنا تعلیم و تربیت کے بارے میں کوئی فکر کریں تو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت حریف پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دنیا سے آدمی رخصت ہو جاتا ہے جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سارے امان نامہ کا رجسٹر ختم ہو جاتا ہے لیکن جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی اپنے اولاد کو دین سکھایا ہوگا اس کو دین پر لا کر گئے ہوں گے تو پھر ہی اولاد ان کے لیے خبا و استغفار کرے گی ان کے لیے روئے گی واقعات میں لکھا ہے ایک باپ کا انتقال ہو گیا لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے قبرستان گئے جنازے کی نماز کے لیے صفے بن گئی ایک آدمی ایک نوجوان قبرستان کی دروازے پر کھڑے رہ کر رو رہا تھا ان سب پنجی میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ارے بھائی نوجوان کیوں کھڑے ہو کیوں رو رہے ہو چلو نماز جنازے کا وقت ہے نماز جنازہ شروع ہونے جا رہی ہے وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ جس آدمی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی اور آدمی نہیں ہے یہ میرا سگا باپ ہے لیکن میرے باپ نے دنیا میں رہ کر اور دنیاوی زندگی میں مجھے دنیا کے سارے ڈگریاں دلوائی دنیا کے ساری چیزیں مجھے دلوائی لیکن مجھے قرآن کی تعلیم سے حدیث کی تعلیم سے مجھے شریعت کی تعلیم سے ایمان اور اسلام کی احکام سے مجھے نہیں مجھے اس کی تعلیم نہیں دی نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے محروم ہوں مجھے نہیں آتی کہ میں کس طریقے سے نماز جنازہ پڑھوں اگر ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کی تو ہم کمرے میں جا کر سو جائیں گے ہماری اولاد ہمارے لیے سرمائے جالیہ بنے گی اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کا علم سکھایا ان کو حفیظ قرآن بنایا ان کو عالم بعمل بنایا ان کو دین کا دائیں بنایا تو پھر یہی اولاد ہمارے سرمائے جالیہ بنے گی وہ دعائیں کرے یا نہ کرے لیکن ہمیں انشاءاللہ شاء ثواب ملتا رہے گا قبر کے اندر ہمیں ثواب ملتا رہے گا ہمارے امال نامے میں فرش نیکیاں نیتیاں لکھتے رہیں گے تو اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے موجودہ دور میں اور فتنوں کے زمانوں میں جب ہمارا بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اسکول جانے کے لیے یا مدرسہ جانے کے لیے اور اگر ہم نے اپنے بچے کو میں اکثر کہتا ہوں اگر ہم نے اپنے بچے کو پانچ روپئے دیے تھے اور ہمارا بچہ جب اسپر میں اپنے گھر آتا ہے یا شام کو جب اسکول یا مدرسے سے جب اپنے گھر پر آتا ہے اس کے پاس پانچ روپئے سے زائد کی چیزیں ہیں تو ایک باپ کی باپ ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سوال کرے کہ بچے میں نے تو تجھے پانچ روپئے دیے تھے تو یہ دس روپئے کی چیزیں اور یہ پندرہ روپئے کی چیزیں کہاں سے لایا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہوگی اور اولاد کے اندر بھی استحصال پیدا ہوگا اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو نتیجہ یہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ کہیں چوری کی عادت میں مبتلا نہ ہو جائے کہیں آہستہ آہستہ کسی دوسری عادت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اس لیے ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے یہ موبائل کے فتنوں نے اور آج کل ایک چیز دیکھی جاتی ہے اگر ہمارا بچہ یا ہماری بچی اسکول میں پہلے نمبر پر کامیاب ہوتے ہیں تو باپ یوں کہتا ہے باپ اس کی ہمت اس طریقے سے بڑھاتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میرے بیٹے میری بچی اگر تو اسکول میں پہلا نمبر لائے گی تو میں تجھے آئی فون لا کے دوں گی میں آئی فون تجھے خرید کر لا کے دوں گا اب یہ بچہ یا بچے اسکول میں محنت تو کر رہے ہیں مدرسے میں محنت تو کر رہے ہیں لیکن اس کے سامنے اس کے دل و ایمان میں وہ آئی فون کی حیثیت اور اس کی اہمیت پیسے نہیں ہے اب وہ اس طریقے سے محنت کریں گے جب وہ کامیاب ہو جائیں گے جب وہ پاس ہو جائیں گے ہم اس کو دیں گے موبائل وہ دوسری لائن میں مبتلا ہو جائیں گے ہمیں اپنے اچھوں کی کامیابی پر ایسی چیزیں لینا چاہیے جو اس کی زندگی کے اندر کوئی انقلاب پیدا کرے اس کی زندگی میں کوئی صحیح راستہ بتلائے اس کی زندگی کے اندر کوئی اچھا اچھی چیز پیدا کرے اس کو اچھا ادب ملے لیکن ہم نے اس کو موبائل دے کر اس کی دنیاوی زندگی کو بھی خراب کر دیا اس کی اخروی زندگی کو بھی ہم نے خراب کر دیا تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے اولاد کی تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے بچے کو جو پیسے ہم دیتے ہیں ہم نے جو پینسل لا کر دی جو بال پین لا کر اس کو دیا ہے جو بک لا کر دی ہے اس کے بارے میں اس کی تحقیق کرے اس کی کاپی چیک کرے اس کے موبائل کو چیک کرے کلو رائن و اور کلو کو مصنون اور کما کال صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک باپ کے پاس اولاد ہے اللہ کہیں گے میرے بندے تیرے پاس اولاد کی نعمت نہیں تھی تو اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہا تھا دعائیں کر رہا تھا مانگ رہا تھا اور معلوم کیا کیا کر رہا تھا میں نے تجھے اولاد کی بہترین خوبصورت نعمت دی ہے کیا تو نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا ہے اور کریم پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہاں دنیا کی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ نے جس بندے کو جس بندی کو جو نعمتیں دی ہے چاہے لڑکا دیا ہو چاہے لڑکی دی ہو چاہے دونوں امراض دی ہو ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے اپنے گھروں کو ماحول کو صحیح بنانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر صحیح دینداری پیدا کرنے کے لیے آج نتیجہ یہی ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے اس کی بیٹھک نہیں ہوتی ہے اپنے بچوں سے کار گزاری نہیں رہتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل کے اندر ماں باپ کی محبت نہیں آتی پھر باپ شکایت کرتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مول صاحب ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا لیکن تم اپنے اعتبار سے اپنے بچوں کو سمجھانا کہ نماز پڑھے لیکن میرا نام مت لینا ارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک باپ اپنے اولاد کو یوں نہیں کہہ سکتا کہ نماز پر قرآن تو یوں کہتا ہے نماز کا حکم کرو اپنے گھر والوں کو ایک باپ اپنے گھر سے جب نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے گھروں کے اندر اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے اس کو تلقین کرے اس کو نماز پڑھنے کے لیے جگائے پہلے ہی دن سے ایسی تربیت کرے پہلے ہی دن سے اولاد کی تربیت موجودہ دور میں دوسری چیز یہ ہے کہ جب اپنے گھر کے اندر ہماری ساری اولاد جمع ہو جائے تو اپنی ساری اولاد کو جمع کر کر ان کے سامنے فضائی کی تعلیم کی جائے ان کے سامنے انبیاء آئی کی نام حصلات وسلام اور ازواج متحران اور نوجوان صحابی کے واقعات ان کے سامنے تذکرے کیا جائے ان کے سامنے ذکر کیا جائے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہمارے اولاد کی زندگی کے اندر ہمارے اولاد کی زندگی کے اندر پہلے ہی دن سے وہ محبت وہ انبیاء سے محبت وہ صحابہ سے محبت اہل بیت سے محبت ازواج و تعداد کی عظمت یہ ساری چیزیں پہلے ہی دن سے ان کے دلوں میں آئے تو خیر اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ تری فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے باپ اور ماں باپ کی دعا یا بچوں کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے ماں باپ جو دعا کرتا ہے جو دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ اور ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے نر جہاں ہم اس کے کھانے کا انتظام کی فکر کرتے ہیں اس کے کپڑے کی فکر کرتے ہیں تو اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے ان کا نام لے کر دعائیں کرنا چاہیے ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بلکہ میں تو یوں کہوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہے تو میں آگے پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وبائی اور اس آزمائش سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو پوری امت مسلمان اور پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی اولاد سے دعائیں کرانی چاہیے ان کا دل پاک ہوتا ہے ان کا دل گندگیوں سے ناپاکیوں سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ معصوم ہوتے ہیں اگر ہمارے اپنے اولاد کو اپنی معصوم بچیوں کو معصوم بچی کو ہم اپنی زبان میں دعائیں کرائیں گے گے ان کو سکھائیں گے اور وہ اپنے معصوم سی زبان میں بولیں گے اللہ سے مانیں گے اللہ کے ساتھ کو رحم آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اوپر سے اس وبا کو اس مصیبت کو دور کر دیں گے تو خیر وقت بھی جب ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آج کل کئی سارے لوگ یوں کہتے ہیں ہمارے یہاں اولاد نہیں قرآن کریم کی دعا میں ایک دعا ملتی ہے ان لوگوں کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من زکری علیہ السلام سلام کی اس دعا کا ذکر کیا گیا اے اللہ مجھے سارے اولاد کا کام فرما اس لیے جب بندہ اللہ کے سامنے اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے اولاد کی نعمت کے لیے تو ہمارے بہت بڑے بزرگ ولی کامل فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح صحت مند تندرست سمجھدار اور عقل مند اولاد نصیب فرما اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے اللہ دل شاہ ہماری اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی مجھے ہم تمام کو تحفے کے کامل نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کے صحیح فکر نصیب فرمائے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو ایمان پر استفام نصیب فرمائے آنے والی نسل کے اندر ایمان کے اللہ باقی رہنے کے فیصلے فرمائے آج تو اصل میں میرے بھائیوں قیام حضرت مولانا قاری اسامہ صاحب آنند والے دامت برکات ان کا تھا لیکن ان کو ایک سفر درپیش ہوا پانولی سے وہ اپنے گھر وطن آنند تشریف لے گئے وہ بھی اس وقت راستے پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بھی آسان فرمائے عافیت کے ساتھ اپنے منزل پر پہنچائے تو وہ سفر کی وجہ سے انہوں نے آج اپنی بات موقف رکھی اور بندے کو حکم فرمایا تھوڑی دیر دن کی بات ہو جائے اللہ ہوں ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھے ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے ان شاء اللہ آئندہ کل اور پرسوں دو دن منگل اور بدھ دو دن حضرت مولانا عالیہ سرما صاحب شام کو چھ بجے اسی طریقے سے آن لائن بیان فرمائیں گے میں مبارکبادی بھی دیتا ہوں ان اصلاحی بیانات کے تمام ذمہ داران کو اور تمام دوستوں احباب کو کہ انہوں نے اس فطر کے زمانے میں اور اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں کسی کا وقت برباد نہ ہو ضائع نہ ہو تو تمام کی اوقات کی ذہن میں رکھ کر اور ان کے وقت کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک بہترین اچھا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کی زبانی کو اپنے دین مسلم کی مقبول خدمت کے لیے اللہ شاہ قبول فرمائے تمام حضرات ایک مرتبہ شروع کر لو مختصر دعا ہو جائے بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الا حول ولا قوه الا بالله فرما خطا وسر الغزر فرما سيئات وحسنات بدل فرما اللہ اپنے فضل سے اس وبا کو اس مصیبت کو ختم فرما اللہ پوری پوری انسانیت کو امن و امان چین سکون اطمینان آفیت اور امن مقدم فرما اللہ جن نوجوانوں نے یہ سلسلہ مبارک سلسلہ جاری فرمایا ہے اللہ ان تمام نوجوانوں کی زبانیں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما اللہ ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما اللہ حاصلین کے حسرت سے ان کی اور ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستبر نادانی ماتا فرما اللہ مقروسین کے قرض کی ادائیگی کی تنویر پیدا فرما اے خانوں میں محبوسوں کو اللہ بھائی عزت رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر آنے سے پہلے پہلے اللہ ان تمام لوگوں کو جو جیل خانوں میں ہے محبوس ہے اللہ تمام تعفیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما اے لانے والے مبارک مہینے کی قدر لانے کی توفیق تحف فرما اللہ فضل کا معاملہ فرما اے اللہ خیر و بلائے کا معاملہ فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اللہ پوری بہت صحیح حفاظت فرمانا اے اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے کہ تو نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں اللہ ہم سب کو اور پوری عمر کے مسلمان کو معاف فرما کر اللہ واپس دوبارہ اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تو نے اپنے دین کی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابل جیسے چھوٹے پرندوں سے کام لے لیا تھا اللہ تیرے دین کی مقبول قیمت کے لیے تو کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ ہم سب کو بہانے بنا کر اپنے دین کی مقبول قیمت کے لیے قبول فرما لے اللہ ہماری اولادوں کو نیک سہلے بنا ہم تمام کے اولادوں کو نیک سہلے بنا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے ان تمام کو نیک سہلے اولاد آفیوں کو سلامتی کے ساتھ صحت مند تندرست سمجھدار عقل مند اولاد اصلیم فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کے مزور مقبول فرما اللہ جس بندے اور بندے کی آمین تجھے مقبول ہو تیرے نئے بند بندے کی آمین کے سنگے میں دعاؤں کو قبول فرما یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم